جناب سہیل رحمہ اللہ سے مذکورہ والا حدیث کی مانند مروی ہے مگر اس میں ہے جمائی اگر نماز میں آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ بند رکھنے کی کوشش کرے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس